تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو سفر ایمان و یقین انجام عمل لکھ شام ہسی آغاز سفر ایمان و یقین انجام عمل لکھ شام ہسی بن دیکھے حسن کی منزل کو یہ رستہ پیارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارے موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو رستا ہی یہاں خود منزل ہے ٹھو کر ہی یہاں ایک حاصل ہے رستا ہی یہاں خود منزل ہے ٹھو کر ہی یہاں ایک حاصل ہے ایسو زیا گننے والوں کس نے ہے پکارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو ان راہوں میں پھر دوس بری ان گلیوں میں جنت کے مکی ان راہوں میں ان گلیوں میں جنت کے مکی ان تیکھے الجھے رستوں میں ہے کون سوارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارے موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو سمجھے ہے جسے گلزار سبھی ایک آگ ہے اثر حاضر کی سمجھے ہے جسے گلزار سبھی ایک آگ تمہید سے تم گزرے ہی نہیں اب قصہ سارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو اے کیسے اثر جو کالج میں چھ چار جماعتیں پڑھ بیٹھے اثر جو کالج میں چھ چار جماعتیں پڑھ بیٹھے تم باپ بنا کشو رنگ نا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارے ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو